السلام علیکم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں ویب اپلیکیشنس کے اوپر ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں پچھلے لیکچر میں بات چلی تھی کہ ویب اپلیکیشنس کو کیسے بناتے ہیں ویب اپلیکیشنس کیا ہوتی ہیں آج ہم جاوا کے حوالے سے دیکھیں گے جاوا کی ڈفرینٹ لیئرس کو ڈسکس کریں گے اور شاید ٹائم ملے تو ایک ویب اپلیکیشن ایک ہیلو ورلڈ سیولیٹ بھی بنا کے دیکھیں گے ایک چیز جو آج ہم کروائیں گے آپ کو یہ ہے کہ اپنے ویب سرور کیسے انسٹال کرتے ہیں آپ کو ہم اس کے اسٹیپس بھی بتائیں گے اور یہاں پہ لائیو انسٹال بھی کر کے دکھائیں گے کیونکہ کانفیگریشنس وہ ایشوز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو اکثر بہت پریشان کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ یہ دیکھ لیں آپ کے ریفرنس کے لیے یہ آپ کے پاس موجود بھی ہو اور اس کو آپ جتنی دفعہ چاہیں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے اپنے سرورس کو کنفیگر کر سکیں آج جب ہم بات شروع کرتے ہیں سرولیٹس کی تو پھر میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی وہ جو پرانی ہماری لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جاوا کی لیئرس ڈفرینٹ ہوتی ہیں کسی بھی اپلیکیشن کی لیئرس ہوتی ہیں ان کو دیکھیں ساتھ ہی ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے کہ کس لیئر کے کون سے ایسے پرٹیکولر کمپوننٹس ہیں یا کون سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو جے ٹو ڈبل ای کی انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے کہ اس لیئر کے کمپوننٹس بنا سکیں وہ کیا ہیں ان میں سے کچھ کمپوننٹس ہم پڑھیں گے بھی جیسے جیسے یہ کورس آگے چلے گا لیکن ڈفرینٹ لیئرس کے کیا کمپوننٹس ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ کیا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک بیسک سرولیٹ کیا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت ساری ویب پریزنٹیشن کے لیے ٹیکنالوجیز ہیں جاوا کی جی ایس پیز ہیں سرولیٹس ہیں جاوا سرو فیسز ہیں تو ہم سرولیٹس اس لیے اسٹارٹ لے رہے ہیں کہ یہ بیسک ہے سمجھ آ جائے آپ کو تو پھر آگے کی چیزیں آسان ہو جائیں گی اور دوسرا یہ کہ اسٹل سرولیٹس یوز بھی ہوتے ہیں سرولیٹس کا بہت ساری اپلیکیشنس کے اندر ایک اور رول ہے جو کہ کنٹرولر کا ہے آگے جا کے ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے تو اس لیے سرولیٹس کا آنا بڑا ضروری ہے تو اسٹارٹ ہم لیتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہوئے یہ ریوائز کرتے ہوئے کہ کیا ڈفرینٹ ایک اپلیکیشنس کی لیئر ہوتی ہیں اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان لیئرس کے اندر کیا کمپوننٹس ہم جے ٹو ڈبلو کے ڈال سکتے ہیں ایک ویب بیسڈ اپلیکیشن میں ویب بیسڈ انٹرپرائز اپلیکیشن میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں کچھ لیئرز ہوتی ہیں جن میں ہم اپنی کلاسز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں سب سے ٹاپ پہ جو لیئر آتی ہے جس سے یوزر ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتا ہے وہ ہوتی ہے پریزنٹیشن لیئر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ پریزنٹیشن لیئر کے اندر کسی ٹائپ کے بھی کمپوننٹس ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایسے کمپوننٹس جو یوزر سے انٹریکٹ کرنے کے کام ہے جیسے کہ آپ کا کونسول ہے کونسول بیسڈ اپلیکیشنس بنا کے بھی آپ پریزنٹیشن لیئر بنا سکتے ہیں جی او آئی جیسے سوئنگ میں ہم نے دیکھا تھا جی او آئی کمپونیٹس بھی پریزنٹیشن لیئر کا کام کر سکتے ہیں اور جب ہم ویب پہ بات کرتے ہیں تو ویب پہ جنرلی ہماری اپلیکیشن براؤزر میں چل رہی ہوتی ہے تو اس میں H T M L pages یا جی ایس پی پیجز اس طرح کے پیجز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے کام کرتے ہیں پریزنٹیشن لیئر کا پریزنٹیشن لیئر آگے انٹریکٹ کرتی ہے بزنس لیئر کے کمپونیٹس کے ساتھ اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بزنس لیئر میں وہ کلاسز ہوتی ہیں جو کہ یہ جانتی ہیں کہ پروسیسنگ کیسے کرنی ہے کمپیوٹیشن کیا کرنی ہے یہ ساری چیزیں بزنس لیئر میں ہوتی ہیں اور ڈیٹا لیئرز میں وہ کلاسز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ڈیٹا کو پرماننٹلی اسٹور کرنے کے کام آ سکتی ہیں یا کسی اور اپلیکیشن سے ڈیٹا لینے کے کام آتی ہیں یا ڈیٹا بیس سے خود ڈیٹا ریٹریو کرنے کے کام آتی ہیں جے ٹو ڈبل کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان ڈفرینٹ لیئرز میں کیا کمپوننٹس ہمیں ملتے ہیں اگر آپ یہ فگر دیکھیں جس میں ہم نے اپنی پچھلی جو فگر ہے اسی کو ایکسپلور کیا ہوا ہے تو سب سے لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلائنٹ کلائنٹ یہ وہ ہے ہے جو کہ آپ آپ کا یوزر جس نے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے یہ کلائنٹس آپ کے فائر وال کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور آپ فائر وال سے باہر بھی ہو سکتے ہیں کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے تھرو اس براؤزر ویب ٹیئر کے ساتھ یہ ویب ٹیئر جو ہے یہاں پہ ہمارا یہ پریزنٹیشن جنریٹ کرنے کے کام آ رہا ہے ویب ٹیئر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے کمپوننٹس ہیں ایچ ٹی ایم ایل سے آپ آلریڈی فیملیئر ہیں اس کے علاوہ جو جے ٹو ڈبل ای بیس یا جاوا بیس کمپوننٹس ہیں ان میں سرولیٹس اور جے ایس پیز آتے ہیں J S P stand for Java server pages تو سرولیٹس اور جے ایس پی ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ جے ٹو ڈبل ای کی انوائرمنٹ یا اس کی ٹیکنالوجیز جو پلیٹ پلیٹفارم ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ویب ٹیئر ڈیزائن کرنے کے لیے یہ کمپوننٹس جو ہیں یہ they are capable of generating H T M L which is eventually presented to user servlets یا جی ایس پی دونوں ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ہمارے ای آئی ایس ٹیئر کے ساتھ E ہے آئی ہمارا ڈیٹا لیئر تھی پچھلے ہماری سلائڈ کے اندر تو سرولیٹ سے جی ایس پی انٹریکٹ کر سکتے ہیں ای آئی ایس لیئر کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی ڈیٹا وہاں سے ریٹریو کرنے کے لیے یا وہاں پہ ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے اگر ہماری اپلیکیشن چھوٹی ہے لیکن اگر ہماری اپلیکیشن بڑی ہو اور اس میں بہت ساری بزنس لاجک انوالو ہو تو ہمارے جرنلی جو جی ایس پی اور سرولیٹس ہیں وہ اپنا ریکویسٹ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں ایپلیکیشن سرور کو اس ایپلیکیشن سرور کے اندر آپ کی آرڈنری جاوا کلاسز بھی ہو سکتی ہیں لیکن جرنلی جو بڑی ایپلیکیشنس کے لیے جاوا کے اسپیشلائز کمپوننٹس استعمال ہوتے ہیں وہ اس ایپلیکیشن سرور میں پڑے ہوتے ہیں اور ان اسپیشلائز کمپوننٹس کو ای جے بیز یا انٹرپرائز جاوا بینس کہا جاتا ہے یہ ای جے بیز آگے دوبارہ ڈیٹا لیئر سے انٹریکٹ کر سکتی ہیں ڈیٹا اگر انہوں نے لینا ہو اور پھر یہ اپنے ریزلٹس واپس کر دیتی ہیں اگر ہماری ویب بیسڈ اپلیکیشن ہے تو سرولیٹس کو سرولیٹس یا جی ایس پیز کو جو کہ آگے یہ ریزلٹس ہمارے کلائنٹس کو دکھا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ایک اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو ہم ڈفرینٹ لیئرس میں ڈفرینٹ پارٹس میں توڑ سکتے ہیں اور ڈفرینٹ پارٹس میں اس لیے اس کو بریک کرتے ہیں تاکہ ہر پارٹ کی مینجمنٹ ایزی رہے ہر پارٹ کو کوڈ کرنا ایزی رہے آپ سب دوستوں میں ہی ہوگا جیسے آپ جو ساری کلاس یہ پڑھی یا کورس اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بہت اچھے پروگرامنگ اسکلس رکھتے ہوں گے مے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ بہت اچھا فرنٹ اینڈ ڈیزائن کرتے ہوں تو یہ جو پارٹس میں بریک کرنا ہے یہ اس لیے بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اوور آل ڈیولپمنٹ کو کہ جس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ وہ کام کر سکتا ہے تو فار ایگزامپل اگر ہم نے اپنی ویب کا ایک انٹرفیس بنانا ہے تو مے بی ہم کسی آرٹس اینڈ ڈیزائن والے بندے سے کہیں کہ یار یہ ہمارا انٹرفیس بنا دو وہ اس کی جو استھیٹک سینس ہے یا انہوں نے جس طرح کی ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کلر اسکیمنگ کیا ہوگی کیا ہونی چاہیے کیا چیزیں زیادہ اچھی لگیں گی ہم وہ اس سے ڈیزائن کروا لیں اور جو بزنس لاجک ہے جو وہ نہیں کوڈ کر سکتے یا ان کو نہیں پتا وہ ہمارے expert programmers expert developers code کر لیں اس طرح ڈیٹا بیس سے انٹریکشن کرنی ہے تو شاید ہمارے اگر ہماری ایس کیو ایل یا باقی ڈی بی کی اسکلس ماڈریٹ ہیں لیکن ایک صاحب ایسے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی اسکلز رکھتے ہیں تو مے بی ہم انہیں یہ کام سونپ سکتے ہیں کہ جتنا بھی آپ نے ڈی بی سے انٹریکٹ کرنا ہے وہ ساری کوئریز یا وہ سارا کام آپ کریں تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کوڈ مینیجیبل ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم رسپانسبلٹیز یا رولز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ صاحب یہ کام کر رہے ہوں گے یہ صاحب یہ کام کر رہے ہوں گے تو پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے کا یا لیئرس میں پروگرامنگ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ مینٹیننس کے حوالے سے بھی اور ڈیولپمنٹ ٹیم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یا جس ٹاپک پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ ہے سرولیٹس تو آپ نے دیکھا کہ سرولیٹس ہمارے آتے ہیں ویب ٹیئر کے اندر ویب ٹیئر کے اندر یوزر جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے ہمارے براؤزر کے تھرو ہمارے سرولیٹس یا جی ایس پی سے جو کہ اس کو ریٹرن میں کچھ رسپانس دیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرولیٹ کیا چیز ہے اور سرولیٹ سے آگے کام کیسے کیا جا سکتا ہے تو جاوا سرولیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی آپ اسکرین پہ ایک فگر دیکھ رہے ہیں اگر ہمارا ایک آرڈنری سرور ہو جو کہ static H T M L pages serve کرتا ہو تو ہوگا کہ, کہ جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ client browser would send a request to the server and server will send back the corresponding file to that browser and then that browser will display that file to the user لیکن اب اس کیس میں ہم نے جیسے کہ ڈسکشن کی تھی کہ اسٹیٹک پیجز جو ہیں they do not serve purpose in lot of different application جیسے کہ ہم نے سرچ انجنس کی بات کی تھی ایسی اپلیکیشن کی بات کی تھی جہاں ڈیٹا ریپڈلی چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کیسز میں we need to generate dynamic content to generate dynamic content we need some language تو سرور کی کیپیبلٹیز ایکسٹینڈ کرنے کے کام آتے ہیں جاوا سرولیٹس جاوا سرولیٹس ہمارے ویب سرور کو یہ کیپیبلٹی دیتے ہیں کہ we can write program in Java servlets and web server of executing and based upon these program will then be send back to that's جو کلاس سرور تک پہنچی تھی سرولیٹس کے کیس میں servlet A P I virtual machine کو فارورڈ کر دی جاتی ہے جس کے اندر سرو لیٹ رن ہو رہے ہوتے ہیں سرولیٹ از جسٹ لائک اندر جاوا کلاس جو with some special property special methods تو سرولیٹ کو وہ ریفر کر دیا جاتی ہے وہ ریکویسٹ سرولیٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اینڈ ریٹرن جو ہمیں رسپانس ملتا ہے that response is send back to the server which is then send back to the client so server ہمیں ڈائنامک ایگزیکیوشن کی ایک فیسلٹی دیتے ہیں اور سرولیٹ اٹ سیلف جو ہے وہ ایک کیونکہ جاوا کی کلاس ہے اس لیے وہ جے وی ایم کے اندر رن کر رہی ہوتی ہے تو یہ جو جے وی ایم ہوتی ہے یا آج کل سرورس کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے ایسے سرورز کے اندر جو کہ کیپیبل ہوتے ہیں جاوا سرور پیجز یا سرولیٹس کو رن کرنے کے تو سرور جو آج کل ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ایسے ہمارے پاس میں ڈفرینٹ نام لوں گا آپ لوگوں نے اب اس سے فیملیئر ہوتے چلا جانا جب میں سرور کہوں ویب کنٹینر کہوں ویب سرور کہوں تو اس وقت کچھ لیکچرز کے لیے اس آج کے لیکچرز کے لیے اور آگے کچھ لیکچرز کے لیے میرا مطلب ایک ایسا ویب سرور ہے جو کہ جاوا کے سرولیٹس اور جی ایس پیز کو رن کر سکتا ہے تو آج کل جو ہمیں ویب کنٹینرز اویلیبل ہیں آبویسلی یہ کیونکہ سن جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے باقی بڑے جائنٹس کے ساتھ مل کے ایک اوپن سورس انوائرمنٹ تو بہت سارے ویب سرورز ویب کنٹینرز آپ کو اویلیبل ہیں فار فری تو ہمارے پاس ایسے سرورز آج کل ہیں جن کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے یہ جے وی ایم جس کے اندر ہمارا سرولیٹ اور ہمارے جی ایس پیز چل سکتے ہیں تو سرولیٹ اور جی ایس پی جب چل کے ہمیں ریزلٹس دیں گے وہ ریزلٹس ہم واپس بھیج دیں گے اپنے کلائنٹ کو تو ذرا دیکھتے ہیں کہ سرولیٹس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں سرولیٹس کیا کام کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ کیونکہ سرولیٹ ایک سمپل جاوا کی کلاس فائل ہے جیسے باقی جاوا کی کلاس فائل ہوتی ہے اس میں ایپلٹس کی طرح ہی کچھ اسپیشل میتھڈ ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو anything that Java can do your servlet can do اب جاوا کی فائل سے ہم نے ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کیا تھا ہم سرولیٹ سے بھی ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں جاوا کی فائل کے اندر we can perform different different kind kind of of computation we we can can do that in servlet so anything theoretically that Java can do your servlet is capable of doing that so servlets do all the things کے پاس ایسے میتھڈ ہوتے ہیں ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کو یوز کر کے ہم وہ ریکویسٹ کے پیرامیٹرز یا وہ ریکویسٹ پتہ چلا سکتے ہیں جو کہ یوزر نے ہمیں دی تھی جیسا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے ہاٹ میل پہ لاگ ان کرتے ہوئے اپنا یوزر نیم یا پاس ورڈ دیا ہے تو یہ یوزر نیم اور پاس ورڈ جو ہے یہ کیا دیا تھا سرولیٹ کے اندر ہمارے پاس ایسے آبجیکٹس ہیں جو کہ ہمیں یہ ریٹریو کر کے دے سکتے ہیں آپ کو کل ہم نے ایچ ٹی ٹی پی بھی دکھایا تھا کہ ایچ ٹی ٹی پی کے اندر یہ سارے پیرامیٹرس جاتے ہیں ریکویسٹ کی باڈی کے ساتھ یا آپ کے یو آر ایل کے ساتھ تو اگر آپ کو خود سے وہ پیرامیٹرس نکالنے پڑیں تو بڑا دشواری ہوگی آپ کو پارسنگ کرنی پڑے گی آپ کو پوری لائنز ایک ایک کر کے پڑھنی پڑیں گی جو بھی H T T P request آئی تھی لیکن سرولیٹ کی اے پی آئی آپ کے لیے یہ سارا کام کر دیتی ہے so we can handle data request send by the users we can also create and form at results and we can send result back to the user تو سرولیٹس کیپیبلٹیز جو کہ ہمارے کام آتی ہیں ویب پروگرام کے اندر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرولیٹس کی کیپیبلٹیز اس لیے بہت زیادہ ہیں اور کیوں ہم سرولیٹس یوز کرنا چاہتے ہیں بیکاز جاوا کی لینگویج پوری ہمارے ہماری بیک پہ ہے ہم ایک جاوا کے پروگرام کے اندر جاوا کی پوری اے پی آئی استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کے آپ نے دیکھا تھا کہ بہت سارے آئی او کے ہیں ملٹی تھریڈنگ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لائبریریز اویلیبل تھیں جو کہ جاوا ڈاکیومنٹیشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جاوا کے اتنا ایک رچ سیٹ آف لائبریری ہے جو کہ ہم جاوا کی کلاسز کے اندر یوز کرتے ہیں اب کیونکہ سرولیٹ بھی ایک جاوا کی کلاسز کا مطلب ہے کہ سرولیٹ بھی جاوا کی اس پوری لائبریری کو یوز کر سکتی ہے اگر جاوا کی class J D B C کر سکتی ہے تو سرولیٹ بھی ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کر سکتے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ سرولیٹس کو کیا فوقیت حاصل ہے یا کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں باقی سرور سائڈ پروگرامنگ پہ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اور بھی بہت سی سرور سائڈ پروگرامنگ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے سی جی آئی ہے ہمارے پاس وہ اے ایس پی وغیرہ بھی تھی تو سرولیٹ میں کیا ایسی خاص بات ہے جو کہ اس کو باقیوں سے ذرا بہتر کر دیتی ہے سپیریئر کر دیتی ہے so what are the different advantages over other server side programming technologies one basic advantages that you have entire Java A P I at your disposal you can do J D B C you can do I you can do multi threading process instantiation. اب یہ کیا چیز ہے یہ تھوڑا سا ایک سمجھنے والی بات ہے جب آپ C G I based server side programs لکھتے ہیں تو جیسے جیسے نئی ریکویسٹ آتی ہے ایک نیا پروسیس بنتا ہے آپ کے سرور کے اوپر تو سرولیٹ پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو جیسی ایک نئی ریکویسٹ آتی ہے ایک نیا تھریڈ کریٹ ہو جاتا ہے اب ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پروسیس جو ہے یا بلکہ آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے کورس میں کافی ڈسکشن کی ہوگی کہ پروسیسز جو ہیں وہ ہیوی ویٹس ہوتے ہیں as compare to thread so servlet based جو ہمارا ایک ویب اپلیکیشن ہوتی ہے it's very efficient as compare to a C G I based application اس کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے because it's a multi threaded application process کے ساتھ جو بہت سارے اور ایشوز ہیں کہ وہ ان کی اسپیڈ اور ایفیشینسی سے related because they need a lot of resources وہ ہمارے سرولیٹس کے ساتھ نہیں ہوتے they are portable across operating systems and service why because Java is portable and since servlet is اولا servlet is also portable across operating systems in server آپ کو ایسے ویب سرور مل جائیں گے جو کہ ونڈوز پہ انسٹال ہو جائیں گے آپ کو ایسے ویب سرور مل جائیں گے جو کہ ایکس پہ انسٹال ہو جائیں گے اور آپ کو ایسے ویب سرورز بھی مل جائیں گے جو کہ ایپل میکنٹاش وغیرہ ان سارے سسٹمز پہ انسٹال ہو جائیں گے تو آپ نے ایک دفعہ سرولیٹ کلاس لکھ لی تو آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میرا ویب سرور ونڈو سے اتر کے کہیں اور چلا گیا لائنکس پہ چلا گیا تو کیا ہوگا کیا مجھے اپلیکیشن دوبارہ ڈپلوائے کرنی پڑے گی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی آپ اس کے ویب سرور پہ جا کے ڈال دیجیے گا good security it is integrated closely with the J environment. اس پہ ہم جے کی انوائرمنٹ اور باقی چیزوں پہ آگے بات کریں گے تو سرولیٹس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی یہ ڈسکشن دیکھی ہے کہ سرولیٹس ہمیں ایک تو بہت زیادہ کیپیبلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ سرور سائٹ جو پروگرامنگ انوائرمنٹس ہیں ان سے کئی لحاظ سے بہتر ہیں کیا سرولیٹ میں کوئی ایسی خامی نہیں جو کہ باقیوں میں جو اچھائی ہو یا سرولیٹس کیا بہت ہی اچھے ہیں اور باقیوں میں نہیں ایسی بات نہیں ہوتی ہر چیز کے اپنے کچھ پازیٹیوز اور ہر چیز کے ساتھ ہی نگیٹیوس بھی ہوتے ہیں سرولیٹ پہ بھی آگے جا کے بات کریں گے لیکن ان نگیٹیوس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمارے پاس جی ٹو ڈبل کے اندر دوسری ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں جیسے جی ایس پی آپ دیکھیں گے آگے آ جاتا ہے جو کہ ہماری کچھ پرابلمس کو ختم کر دے گا تو سرولیٹس دیکھتے ہیں سرولیٹس کے لیے پہلے اب ہم کرنے کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک سرولیٹ بنائیں اور اس کو انسٹال کر کے چلائیں تو دو تین چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں سافٹ ویئر چاہیے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ what are the different software that we need to install in order to run our servlet based programs جب آپ کسی I D integrated development environment میں سے کام کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ جب آئی ڈی انسٹال کر کے چلائیں گے تو وہ سارا کچھ ساتھ ہی انسٹال کر دے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود سے یہ کام کریں ایک دفعہ ایٹ لیسٹ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں so these are the different software requirements that we need in order to run servlets سب سے پہلے تو Java standard edition we are going to to use the entire Java library J A C تو آپ کے پاس ہونی ہی چاہیے جے ٹو ایس سی کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے servlet and J S Ps they are part of Java two enterprise edition کیونکہ نارملی جو ہماری اپلیکیشن ہوتی ہیں اسٹینڈرڈ اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ ویب اورینٹیڈ نہیں ہوتی ہیں تو جاوا ٹو اسٹینڈرڈ ایڈیشن میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کلاسز یا لائبریریز ہوتی ہیں جو کہ نارمل یوز کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور انٹرپرائز ایڈیشنس میں وہ ساری کلاسز اور لائبریریز ہیں جو کہ ہمیں ایک بڑی اپلیکیشن میں چاہیے ہوتی ہیں جیسے ویب بیسڈ انٹرپرائز اپلیکیشن میں تو سرولیٹ اے پی آئی اور جی ایس پی اے پی آئیز وغیرہ یہ جو جتنی فائلس ہیں یہ ہماری جے ٹو ڈبل کے اندر ہیں تو اگر آپ کے پاس اب دو آپشن ہیں یا تو آپ جے ٹو ڈبل کا انٹائر سیٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اس کے علاوہ ایک آپشن ہے کہ آپ سرولیٹ اے پی آئی اور جی ایس پی اے پی آئی وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر لیں یہ ساری جو فائلز ہیں یہ ہمارے پاس جار فائل کی فارم میں آتی ہیں جیسے servlet dash A P I dot jar jar for Java archive file file it's a kind of for Java تو جاوا کی کلاسز کو جو کمپیکٹ کر کے اکٹھا ایک پیکج میں رکھ دیا جاتا ہے اس کو ہم جار کہتے ہیں اس کو ایک اسپیشل فارمیٹ ہے اس کو جار بولتے ہیں جاوا آرکائیو فائل تو آپ servlet dash A P I dot jar separate اور J S P dash A P I dot jar separately download کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس سے بھی اچھا ہے کہ جب ہم اپنا سرور انسٹال کریں گے جو کہ ہمارے سرولٹس کو رن کرے گا تو اس کے اندر یہ دونوں اے پی آئیز ویسے ہی موجود ہوتی ہیں تو ہم وہاں سے ان اے پی آئیز کو استعمال کر لیں گے تو جکارتا سرولیٹ انجن جو ہے یہ ہمارا بیسیکلی وہ ویب انجن ہوگا یا وہ ویب سرور ہوگا جو کہ ہمارے لیے ہمارے سرولیٹ بیسڈ پروگرامس کو یا ہماری ویب اپلیکیشنس کو انیشلی رن کرے گا Jakarta is an Apache project Apache کو سن والوں نے اپنی ہوئی ہے رسپانسبلٹی کہ وہ جو اسپیسیفکیشن دیں اس کے مطابق وہ ایک ریفرنس امپلیمنٹیشن تیار کر دیں یہ جو میں نے بات کی اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ سن جو ہے وہ ہمیشہ چیزوں کی اسپیسیفکیشن دیتا ہے جو بھی ویب سرور ہوگا جو کہ سرولٹ کو رن کرے گا اس میں یہ یہ یہ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے وہ ان کی کوڈ یا امپلیمنٹیشن نہیں دیتا لیکن بہت سارے اوپن پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ اس اسپیسیفیکیشن کو پڑھتے ہوئے ان کے مطابق سافٹ ویئرس بنا دیتے ہیں تو اپاچی کے پاس یہ ساری رسپانسبلٹی آفیشلی کسان جو بھی اسپیسیفیکیشن دیتا ہے ویب کمپوننٹس کی جی ایس پیز کی سرولیٹس کی وہ ان کے لیے ایک ریفرنس سافٹ ویئر بنا دیتے ہیں تاکہ اس کو یوز کیا جا سکے تو Tomcat is one of its sub projects تو ٹام کیٹ ہمارا وہ سرور ہے جس کو ہم یوز کریں گے to run our servlets J S Ps etcetera تو Tomcat is the official reference implementation for Servlet and Java Java Pages pages technologies according to specification. یہ وہ بات ہے جو بھی میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے Tomcat is develop in open open and participatory environment release under the Apache software تو یہ جو جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اوپن سورس کے اندر یا ٹام کیٹ یا اپاچی گروپ کے اندر اس میں ہوتا ہے کہ لوگ different developers across different countries participate کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس کے ڈیولپمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں Apache dot O R G کی سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں so across different countries different they come together and they develop software تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کیا ڈفرنٹ سافٹ ویئرس ہیں جو کہ ہمارے لیے ریکوائر ہوں گے جب ہم ایک ویب اپلیکیشن بنائیں گے اپنی پہلی ویب اپلیکیشن بنائیں گے یہاں پہ ہم چاہیں گے یہ کہ تھوڑا سا اب آپ کو انسٹالیشن اور کانفیگریشن کے بارے میں بتائیں اپنے سرور کی اپنے ٹام کیٹ سرور کی اسٹوڈنٹس کے لیے اکثر جو انیشیل پرابلم ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں جاوا کی کلاسز بنانے میں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ پروگرامنگ کر کے کہ کافی یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں یہ کنفیگریشن نہیں ان سے ہوتی کنفیگریشن جو ہوتی ہے وہ جنرلی اگر آپ کے پاس جیسے بھی میں نے کہا کہ انٹیگریٹ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہو تو وہ سب کچھ اس کے اندر سے ہی ہو جاتا ہے ہم بھی آپ کو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس اپنے ہینڈ آؤٹس میں ہم نے سجیسٹ کی ہوئی ہے کچھ ڈاؤن لوڈس کے لیے بھی پڑی ہوئی ہیں تو وہ آپ یوز کریں گے تو اس کے اندر سے سب کچھ ہو جائے گا لیکن بہت جگہ پہ آپ کو مینولی سارا کام کرنا پڑتا ہے اور آلریڈی کوئی سرور انسٹال ہو اپنی اپلیکیشن آپ نے بنا کے کسی کو دینی ہو کہ بھئی یہ بھی اس کو چلا لو اپنی باقی اپلیکیشنس کے ساتھ تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا سارے پارٹس ہوتے ہیں کہ اپلیکیشن کے جو کہ آپ کو چاہیے ہوں گے تاکہ آپ اس کو ڈلیور کر سکیں ہم چاہیں گے یہ کہ یہاں پہ آپ انوائرمنٹ سیٹ اپ دیکھیں کہ کیسے ایک اپلیکیشن سرور کو یا کیسے اس کیس میں ہمارے ویب سرور کو انسٹال کیا جاتا ہے کیسے اس کو کنفیگر کیا جاتا ہے کیا ڈفرینٹ سیٹنگس ہیں جو ہمیں پرفارم کرنی پڑتی ہیں یہ ہمارا آپ کے لیے ہمارے ہمارا ایک طرف سے ایک ریفرنس ہے جس کو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم نے پروسیجرز کیے تھے ہینڈ آؤٹ میں ہم اس کی ڈیٹیل اسٹیپس دوبارہ سے ڈسکس کر دیں گے لیکن اس پروسیجرز کو بھی ساتھ غور سے سمجھے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ڈفرینٹ ویریبلس یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سیٹ کرنی پڑتی ہیں ان آرڈر کہ ہمارا جو انجن ہے یا ہمارا جو ویب انجن ہے وہ رن کر سکے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ ویریبلس وغیرہ یہ کیا ڈفرینٹ چیزیں جو کہ ہمیں کرنی پڑیں گی انوائرمنٹ سیٹ اپ کے اندر جو ڈفرینٹ اسٹیپس انوالو ہیں وہ یہ کہ پہلی تو آپ کے پاس سافٹ ویئر ہونا چاہیے so download Apache Tomcat server ان کی سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو بھی اس کی لیٹسٹ ریلیز ہے جیسے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ریلیز کو لے کے اس کو آپ کے سامنے یہاں پہ انسٹال کر کے دکھا دیں گے but what you can do is get the latest service from the Apache web site جو بھی ٹام کیٹ کی ویب سائٹ ہے and get that downloaded and you can install that the second step is install Tomcat اس کے دو موڈ ہوتے ہیں آپ انسٹالر بھی اس کے ساتھ ملتا ہے اور ایک زپ فائل بھی ہوتی ہے دونوں طریقے سے انسٹال کیا جا سکتا ہے ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیسے کچھ ہمیں ویریبل سیٹ کرنے پڑتے ہیں اس میں ایک ویریبل ہے جاوا انڈرسکور ہوم کا ایک ویریبل ہے کیٹلینا انڈرسکور ہوم کا جاوا ہوم کا ویریبل آپ کی جے ڈی کے کے لیے اور کیٹلینا انڈرسکور ہوم کا ویریبل آپ کی کی ٹام کیٹ انسٹالیشن کے لیے اور اس کے بعد آپ اپنا کلاس پاتھ کا ویریبل بھی سیٹ کرنا پڑتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے سرور سیٹ اپ کی کلاس پاتھ کا ویریبل جو ہے یہ ہماری کمپائلیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر سرولیٹ فائلس کو کمپائل کرنا چاہیں گے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو سرولیٹ ڈیش اے پی آئی کی ضرورت ہے یا جی ایس پی ڈیش اے پی آئی کی ضرورت ہے تو یہ set the class path variable actually in A P I's کو آپ کے کوڈ میں لے آئے گا آپ کے لیے اویلیبل کروا دے گا یہ سرور چلانے کے لیے ضرورت نہیں ہے لیکن اوور آل اپنے کوڈ کو کمپائل کرنے کے لیے آپ کو یہ کلاس پاتھ ویریبل بھی سیٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ آبویس سی بات ہے کہ آپ اپنا سرور ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ وہ چل رہا ہے کہ نہیں آئیے اب ان اسٹیپس کو ہم ذرا ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ آپ کے سامنے ایک لائیو ڈیمو دکھائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے آپ یہ اسٹیپس پرفارم کر سکتے ہیں اپنے سرور کو انسٹال کرنے کے لیے تو اب اس اسٹیپ کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ download the Apache Tomcat server you can download the server from H T P colon slash slash Jakarta dot Apache dot O R G یہ ویب مین ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ اپاچی کا سرور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ طرح کی بلڈز یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں نائٹلی بلڈز اویلیبل ہوتی ہیں اور اسٹیبل بلڈز ہوتی ہیں ہمیشہ آپ وہ بلڈ ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ اسٹیبل ہے وہ مت ڈاؤن لوڈ کریں جس کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جو بھی لیٹسٹ ہے اس کی ڈاؤن لوڈ کر لیں ایک آدھا ورژن پچھلا بھی ڈاؤن لوڈ کرنے سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا download the file for the current release of Jakarta Tomcat for window generally there is a dot exe installer اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں آپ کیا کریں کہ اس زیپ فائل کو جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے اس کو انزپ کر دیں اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیں ٹام کیٹ کو اس کو آپ کسی بھی ڈائریکٹری میں کر سکتے ہیں سی ڈی ای جس میں آپ کرنا چاہیں ہم نے یہاں پہ ایگزامپل میں سیمپل کے طور پہ سی میں کر دیا یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو سی میں کریں آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں تو سی میں آپ اس کو انزپ کر لیں آپ کے پاس ایک فولڈر بن جائے گا Jakarta dash Tomcat dash آگے اس کا ورژن نمبر ہوگا جیسے C colon slash Jakarta dash Tomcat slash version number اور اس ڈائریکٹری کو جنرلی ہم ایک انسٹال ڈائریکٹری کہتے ہیں کچھ اسٹوڈینٹس یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پہلے ایک فولڈر بنا لیتے ہیں اور اس فولڈر کے اندر پھر ایکسٹریکشن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے کہ C colon slash Tomcat slash پھر یہ Jakarta dash Tomcat dash five point five point nine تو اس میں وہ جب پاتھ دیتے ہیں تو پھر وہ جو اپنا فولڈر بنایا ہوتا ہے اس کو پاتھ میں انکلوڈ کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ کے ایڈوائزبل ہے کہ اس کو مین پہ ایکسٹریکٹ کر لیں سی پہ ایکسٹریکٹ کر لیں یا ڈی پہ ایکسٹریکٹ کر لیں اور آپ کے پاس اس طرح سے فولڈر بن جائے گا سی کون سلیش ٹام کے ڈیش اٹس نمبر اچھا یہ ساری چیزیں آپ انسٹال پروگرام ملتا ہے اس کے ساتھ installing dot exe for Windows اس کو اگر آپ ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس کے ساتھ بھی ان میں سے کافی چیزیں آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہیں وہ آپ کے لیے اس کو پروگرام فائلس کے اندر بھی اس کے شارٹ کٹس ڈال دے گا لیکن میری وہی ایڈوائس کہ ایک دفعہ اس کو مینولی کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو چیزوں کا پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اسٹیپ تھری میں ہم جاوا انڈرس کو ہوم کا ویریبل سیٹ کرتے ہیں جاوا انڈرسکور ہوم کا ویریبل ایکچولی ہماری جے ڈی کے کی روٹ ڈائریکٹری کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں جو کہ جے ڈی کے کو استعمال کرتے ہیں وہ اس ویریبل کے تھرو ہماری جے ڈی کے تک پہنچتے ہیں تو set the Java underscore home variable اس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے پاتھ میں جا کے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ کو ہوم کا ویریبل لکھیں گے اور اس کی ویلو وہ ڈائریکٹری ہوگی جہاں پہ آپ کی جے ڈی کے ہے جیسے سی میں اگر آپ نے J two S T K one point five install کی ہوئی ہے تو آپ کا شاید کو ہوم کا ویریبل اس طرح سے ہو C colon slash J two S T K one point five point O یاد رکھیے گا کہ اس میں بن نہیں آ رہا یہ صرف روٹ ڈائریکٹری تک کا فولڈر ہے اس میں بن انکلوڈ نہیں ہے جو کہ آپ نے پاتھ میں شاید انکلوڈ کیا تھا جاوا انڈر اسکور ہوم کے ویریبل پہ وہ نہیں ہے یہ ہم بتا رہے ہیں کہ جاوا کا ہوم کہاں پہ ہے جاوا کا مین فولڈر کون سا ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم کیٹلینا ہوم سیٹ کرتے ہیں Catalina home gives the indication about the Tomcat root یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹام کیٹ ہمارا کہاں پڑا ہوا ہے what is a top level directory of the Apache Tomcat installation تو کیٹرینا انڈرسکور ہوم کی جو ویلیو ہے جس طرح سے ہم انسٹالیشن کر رہے ہیں کہ سی میں جگاتا ٹام کیٹ کو انزپ کر رہے ہیں تو کیٹرینا انڈرسکور ہوم کی ویلیو کچھ اس طرح سے ہوگی کہ C colon slash Jakarta dash Tomcat dash five point five point again it's the top level directory directory کے اندر آپ نے کسی ڈائریکٹری کا نام یا اس کا کوئی ایڈریس وغیرہ نہیں دینا یہ جو والا جو ففتھ اسٹیپ ہے جو کہ میں نے کہا تھا کہ سرور کی انسٹالیشن اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی آپ نے کمپائل کرنی ہے چیزیں وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ کلاس پاتھ ویریبل ہے جیسے پاتھ ویریبل ہم نے سیٹ کیا تھا جاوا سی کو چلانے کے لیے اور پاتھ ویریبل ہماری ایگزی فائلس کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح کلاس پاتھ ویریبل ہماری ڈاٹ کلاس فائلس کو پوائنٹ کرتا ہے ڈاٹ کلاس فائل آپ کو پتا ہے کہ کون سی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ جاوا کی ایک سورس فائل کو کمپائل کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ ڈاٹ کلاس کی شکل میں آ جاتی ہے اور اس کے اندر جاوا کا بائٹ کوڈ ہوتا ہے تو جاوا کی جتنی بھی لائبریریز ہیں جو کہ بلٹن آپ یوز کرتے رہے ہیں جیسے سوئنگ ہے جے ڈی بی سی ہے ان سب کی کلاسز آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں وہ ساری لائبریری تو ہمارے پاتھ میں آلریڈی ہوتی ہیں جب ہم جے ڈی کے انسٹال کرتے ہیں کیونکہ یہ دو ایڈیشنل لائبریریز ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم استعمال کریں اپنے سرولیٹس کو کمپائل کرنے کے لیے اس لیے اس کو ہمیں اپنے پاتھ میں ڈالنا پڑے گا تو ہم ایک اور ویریبل سیٹ کرتے ہیں کلاس پاتھ کے لیے اور اس کے اندر ہم ان دونوں اے پی آئیز کا پتہ بتاتے ہیں یہ اے پی آئیز جو ہوتی ہیں جنرلی جب آپ نے ٹام کیٹ انسٹال کیا ہوگا اس کے اندر آپ جائیں گے تو اس میں ایک کامن کا فولڈر ہوگا اس کے اندر آپ جائیں گے تو اس میں ایک لپ کا فولڈر ہوگا اور اس میں یہ دونوں پڑی ہوں گی تو آپ کو یہ دونوں اپنے کلاس پاتھ میں دینی ہوگی اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا سرور رن کریں ہمارے ویب سرور جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کسی پورٹ پہ چلتے ہیں آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا براؤزر کھولیں اور اس میں اپنے ویب سرور کا یو آر ایل دے کے اس کو چیک کر کے دیکھ لیں تو یہ آپ کیسے کریں گے کہ آپ اپنی جو ٹام کیٹ کی انسٹالیشن ڈائریکٹری ہے اس کے اندر جائیں Jakarta dash Tomcat dash version number جو بھی فائیو پوائنٹ فائیو پوائنٹ جیسے ہمارے اس کیس میں اس میں جائیں اس کے بن فولڈر میں جائیں وہاں پہ ایک اسٹارٹ اپ کی فائل پڑی ہوگی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ کا شارٹ کٹ بنا لیں ڈیسک ٹاپ پہ یاد رکھیے شارٹ کٹ بنائیے گا اس کو کاپی ویسٹ مت کیجیے گا وہاں پہ تو اسٹارٹ اپ کا ایک شارٹ کٹ بنا لیں یہاں سے اسٹارٹ اپ پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا ٹام کیٹ رن ہو جائے گا ٹام کیٹ کے رن ہونے کے دو چیکس ہیں کہ پراپرلی وہ رن ہو گیا یعنی کہ ٹام کیٹ جب رن ہوتا ہے تو ایک بلیک اسکرین سی آپ کے سامنے آئے گی اور وہ بلیک اسکرین غائب ہو جائے گی اور دوسری بلیک اسکرین آئے گی اور وہ وہیں پہ رہ جائے گی تو اگر دونوں بلیک اسکرینس غائب ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آپ آپ نے نے نے اپنے جو ویریبل ہم پچھلے میں سے سیٹ سیٹ کروائے تھے وہ صحیح اپ نہیں کیے تو ان کو دوبارہ کریں لیکن اگر سیکنڈ بلیک اسکرین آپ کے سامنے آ کے ٹھہر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹام کیٹ صحیح انسٹال کر لیا ہے دوسرا جو اس کا پرفیکٹ ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ویب براؤزر کھولیں وہاں پہ ٹائپ کریں H T P colon slash slash local host colon eighty eighty یہ آپ کے سامنے ٹام کیٹ کا ویب پیج کھول دے گا اگر تو کھل جاتا ہے تو یہ پرفیکٹ انڈیکیشن ہے کہ آپ کا ویب سرور چل رہا ہے یہاں پہ شاید آپ کے لیے تھوڑی سی یہ چیز ڈفرینٹ ہو کہ ہم یہ یو آر ایل کے ساتھ آگے پورٹ نمبر لکھ رہے ہیں جب ہم نارملی کوئی پورٹ نمبر لکھ کوئی یو آر ایل دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ پورٹ نمبر نہیں مینشن کر رہے ہوتے جیسے W W W dot Google dot com میں ہم نہیں بتاتے کہ ہمارا ویب سرور جو گوگل کا ویب سرور ہے وہ کس پورٹ پہ چل رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ایچ ٹی پی کی اسٹینڈرڈ پورٹ ہے جس پہ جرنلی سارے سرور چل رہے ہوتے ہیں دیٹ از ایٹی تو جب آپ کوئی بھی یو آر ایل کے ساتھ پورٹ نہیں دیتے تو آپ کا براؤزر آٹومیٹیکلی جو آپ نے یو آر ایل دیا ہوتا ہے اس ایڈریس پہ جا کے پورٹ نمبر ایٹی کو ہٹ کرتا ہے یہ پورٹ نمبر کون سی ہے ذرا یاد کر کے بتائیں ہم نے پچھلے یہ کام کیا ہوا ہے جناب وہاں پہ جو آپ نے سرور ساکٹ وہاں کے پروگرام کی ہوگی یہ اس سرور ساکٹ کی پورٹ نمبر ہے آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے اپنی ساکٹس بنائی تھی تو جو سرور اینڈ پہ ہمارے ایک سرور ساکٹ تھی اور وہ کنٹینیوسلی لسن کر رہی تھی تو یہ جو پورٹ ایٹی ہے یہ اس سرور ساکٹ کی پورٹ ہوتی ہے تو browser by default port eighty کو جا کے ہٹ کرتا ہے لیکن اگر ہمارا ویب سرور پورٹ ایٹی کی بجائے کسی اور پورٹ پہ چل رہا ہو تو ہمیں یو آر ایل کے ساتھ کولن دے کے وہ پورٹ نمبر بھی مینشن کرنا ہوتا ہے تو ٹام کیٹ جو ہے اس کے اندر ان کو اس نے بائی ڈیفالٹ چلایا ہوا ہے سافٹ ویئر بنانے والا نے ایٹی ایٹی پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی مشین پہ کوئی اور ویب سرور چل رہا ہو تو یہ پھر اس کے ساتھ کانفلکٹ کرے گا تو اس کانفلکٹ سے بچانے کے لیے ایٹی ایٹی پہ چلایا ہوا ہے اگر آپ اس کو کسی ایسی مشین پہ چلانا چاہتے ہیں جو یوزرس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے اور وہ پورٹ ایٹی پہ آ کے ہٹ کرتے ہیں تو آپ اس پورٹ کو بدل سکتے ہیں وہ ایک کانفیگریشن فائل ہوتی ہے اس کے اندر جا کے بدل سکتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے تو ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیسے ہم ٹام کیٹ کو انسٹال کر سکتے ہیں تھیوریٹیکل نالج تھوڑا سا لیا ہے مزہ جب آتا ہے جب اس کی لائیو ایک ڈیمو آپ کو دے دیں تو لائیو ڈیمو بھی ہم آپ کے سامنے دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ ٹام کیٹ کو انسٹال کریں گے یہ ڈیمو آپ کے پاس یہ لیکچرز آپ سی ڈیز پہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ ڈیمو آپ کے پاس ایز اے ریفرنس ہوگی تو اگر آپ کسی اسٹیپ پہ پھنس جائیں یا آپ سے نہ چار گے سی ڈی پہ دیکھیے گا کہ یہ ڈیمو کیسے ہوئی ہوئی ہے اور جا کے ویسی وہ اسٹیپ کیجیے گا اسٹل کوئی پرابلم ہو تو ہم ہمیشہ آپ کے کوشچنس کے آنسر دینے کے لیے موجود ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ٹام کیٹ کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے ایک لائیو ڈیمو میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک جکارتا ٹام کیٹ کا زپ فولڈر پڑا ہوا ہے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اس زپ فولڈر کو انزپ کر لیں اپنی مین ڈرائیو میں جیسے کہ ہم یہاں پہ سی پہ کر رہے ہیں آپ کا زیب فولڈر اب جب انزپ ہوگا تو آپ کے سامنے سی پہ ایک فولڈر بن گیا ہے جیسے Jakarta dash Tomcat dash five point five point O اس کا ورژن نمبر آپ کے سامنے آ گیا ہے اس کے اندر اندر ہم چلتے ہیں فولڈر کے اس فولڈر کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس بن کامن کنفیگریشن اور یہ بہت سارے ڈفرینٹ فولڈرز اویلیبل ہیں تو پیچھے ایک آئی آئیے اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو فولڈر ہے ٹام کیٹ oh، یہ آپ کا روٹ فولڈر ہے ٹام کیٹ کا جو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایڈیشنل فولڈر بنا لیتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی یہ آپ کا روٹ فولڈر ہے پہچان یہ کہ اس کے اندر جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ کو بن کون فار یہ کامن وغیرہ کے فولڈرز اویلیبل ہوں گے یہاں پہ ہم نے اپنا جکارتا ٹام کیٹ انزپ کر دیا ہے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے ویریبل سیٹ کریں ویریبل سیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس ایک پری ریکوزٹ ہے کہ ہمارے پاس جے ڈی کے انسٹال ہو پہلے سے جے ڈی کے ہم ریزیوم کر رہے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر پہ انسٹال ہوگی ہمارا جیسے یہاں پہ پروگرام فائلس کے اندر ایک فولڈر ہے جاوا اور اس کے اندر ہمارا جے ڈی کے کا فولڈر پڑا ہوا ہے J D oh K one point five point کے فولڈر کے اندر آپ جائیں تو یہاں پہ آپ کو bin demo include G R اس طرح کے فولڈرز نظر آئیں گے تو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ J D K one point five point O یہ ہمارا جے ڈی کے کا روٹ فولڈر ہے یہاں پہ ذرا تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اولڈر ورژن ہے جے ڈی کے کا 1.2 ہے 1.3 ہے یا 1.4 تک بھی ہے ایون تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سی کے مین پہ ہی بنا یعنی کہ سی ڈرائیو کے اوپر ہی آپ کے بنا ہو جے ڈی کے 1.3 یا 1.2 اس طرح سے جے ڈی کے 1.5 جب ہم جنرل انسٹالر کے تھرو انسٹال کرتے ہیں تو وہ پروگرام فائلز کے اندر جا کے جاوا کے فولڈر کے اندر جا کے اپنی انسٹالیشن کر دیتا ہے تو جہاں پہ بھی آپ کی جاوا کی مین انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے آپ نے صرف وہاں پہ جانا ہے مین انسٹالیشن کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بن کا فولڈر ہوگا تو وہ بن کے فولڈر سے ایک سٹیپ پیچھے والا جو فولڈر ہے وہ جاوا کا روٹ فولڈر ہے تو یہ ہمارے دو روٹ فولڈرز ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم پاتھ میں کیسے دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاتھ ہم کہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں مائی کمپیوٹر کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک مینیو آئے گا جس میں پراپرٹیز کا ہوگا لنک پراپرٹیز کو آپ سلیکٹ کریں گے آپ کے سامنے ایک اسکرین آ جائے گی اس اسکرین میں سے آپ ایڈوانسڈ کا ٹیب سلیکٹ کریں ایڈوانس کے ٹیب کے اندر جا کے انوائرمنٹ ویریبلس کا ٹیب جو ہے اس کو کلک کریں جب آپ انوائرمنٹ ویریبلس کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اس طرح کی اسکرین کھل جائے گی یہاں پہ آپ نے ویریبل سیٹ کرنے ہیں سب سے پہلے جو ہم سیٹ کرتے ہیں وہ ہے ہمارا جاوا انڈر اسکور ہوم کا ویریبل نیو کر کے جاوا انڈرسکور ہوم کے ویریبل کے لیے سی کے اندر پروگرام فائلس میں جائیں پروگرام فائلس کے اندر جاوا میں جائیں اور یہ ہمارا آ گیا جاوا کا root folder J D K one point five point O یہاں سے ہم اس پاتھ کو کاپی کر لیتے ہیں اور اس کو جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں اپنے جاوا انڈرسکور ہوم کے پاتھ میں اور اس کے اندر ہم اپنا یہ والا پاتھ پیسٹ کر دیتے ہیں دوبارہ یاد رکھیے کہ اس میں بن انکلوڈیڈ نہیں ہے یہ ہمارا روٹ فولڈر ہے اور پاتھ کا نام آپ دیکھیے اس میں سارا کچھ کیپیٹل میں ہے اور جاوا اور ہوم کے بیچ میں ایک انڈرسکور ہے اس کو اوکے کریں آپ کا جاوا کا پاتھ سیٹ ہو گیا سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنا Catalina underscore home set up کریں کیٹلینا انڈرسکور ہوم کے لیے ہم جو روٹ فولڈر لیتے ہیں وہ ٹام کیٹ کا ہے پہلے آئیے گے اس پاتھ کو کاپی کر لیتے ہیں تاکہ ہم وہاں پہ پیسٹ کر سکیں تو ہم سی پہ آتے ہیں جہاں پہ ہم نے ٹام کیٹ کو انسٹال کیا تھا آپ دیکھیں تو ایڈریس پار میں سے ہم نے اس کو پاتھ کو کاپی کر لیا ہے اگین ہم کسی سب فولڈر میں نہیں گئے بلکہ مین فولڈر تک کے پاتھ کو کاپی کیا ہے اب آپ اسی طرح آج گورمنٹ ویریبلس کے ٹیپ کے اوپر آ جائیں یہاں پہ ہم ایک نیا ویریبل بناتے ہیں نیا ویریبل اس کا نام ہے کیٹلینا انڈرسکور ہوم یہ اسپیلنگ وغیرہ دیتے ہوئے آپ ذرا کیئرفل رہیے گا کیٹلینا انڈرسکور ہوم یہ بھی سارا کیپس میں ہے سیپریٹ ہو رہا ہے انڈرسکور سے اور اس کے اندر ہم نے وہ پاتھ پیسٹ کر دیا ہے جو کہ ہمارا ٹام کیٹ کا تھا تو یہ دو مین ویریبلس ہمارے سیٹ ہو گئے ہیں تو یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ٹام کیٹ اپنا انسپ کیا ہے فولڈر میں رکھا ہے اور دو پاتھ ویریبل سیٹ کیے ہیں ایک جاوا انڈر اسکور ہوم کے لیے اور ایک کیٹلینا انڈر اسکور ہوم کے لیے اگر یہاں تک آپ نے کام ٹھیک کر لیا ہے تو your Tomcat server should run and it should give you some kind of a display ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنے سرور کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو پچھلی سلائڈ تھوڑی سی یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے پہلے ایک اسٹیپ ہے set your class path variables اور میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ٹام کیٹ کے انسٹالیشن سے ریلیٹڈ ریکوائرمنٹ نہیں ہے بلکہ وہ جب سرولیٹ کا کوڈ کمپائل کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ uh, ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے تو ہم کرتے ہیں کہ پہلے ان دونوں اسٹیپس کو ذرا آگے پیچھے کر لیتے ہیں پہلے آپ کو ٹام کیٹ کی ورکنگ uh, دکھاتے ہیں انسٹال کر کے چلا کے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ویریبل سیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر آج کے لیکچر میں ہم اپنا پہلا سرولیٹ بنا سکے تو وہ بنائیں گے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا ہے یا کوئی پرابلم دیتا ہے ہمیں ویریبل سیٹ کرنے کے بعد آپ کام یہ کریں کہ اپنے سی میں جکارتا ٹام کیٹ کے فولڈر میں آ جائیے سی میں جو کہا تھا ٹام کیٹ کے فولڈر کے اندر آپ کے پاس ایک فولڈر ہوگا بن کا جس طرح جاوا کمپائلر وغیرہ جے ڈی کے بن فولڈر میں تھے اسی طرح ٹام کیٹ کی ایکزی فائلز اور جو فائلز ہمیں رن کرنے کے لیے استعمال کرنی ہے ٹام کیٹ کو وہ اس کے بن فولڈر میں ہوں گی تو بن فولڈر کے اندر آپ کو دو فائلز ملیں گی جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ایک اسٹارٹ اپ کی ہے اور ایک شٹ ڈاؤن کی دونوں بیچ فائلز ہیں آپ یہاں سے بھی ان فائلس کو استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو ان کا ایک شارٹ کٹ اپنی کوئک لانچ بار پہ بنا سکتے ہیں یا چاہیں تو ان کا شارٹ کٹ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ بنا سکتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کا ایک اس کا ایک شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں اپنے پاس ڈیسک ٹاپ پہ رائٹ کلک کیجیے اپنے اسٹارٹ اپ کی فائل کے اوپر اور اس کے اوپر آپ کے پاس ایک آپشن آ جائے گی کریٹ شارٹ کٹ کی اس آپشن کو ایگزیکیوٹ کیجیے آپ کے پاس ایک شارٹ کٹ آ جائے گا اس کو اپنے ڈیسک ٹاپ پہ پلیس کر دیں یہ آپ کے سامنے وہ شارٹ کٹ ڈیسک ٹاپ پہ آ گیا ہے اس کو ہم اپنے سرور کو چلاتے ہیں اسی طرح یہ ہم نے اسٹارٹ اپ کا شارٹ کٹ بنایا آپ شٹ ڈاؤن کا شارٹ کٹ بھی بنا سکتے ہیں سرور کو رن کرنے کے لیے اس پہ ڈبل کلک کیجیے آپ کا سرور رن ہو جائے گا یہ جو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے سامنے دو ونڈوز آئیں گی پہلی ونڈو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی ایک مختصر سے لمحے کے لیے آئی اور اس کے بعد وہ غائب ہوگی اور اس کے بعد ہماری دوسری ایک بلیک اسکرین ہمارے سامنے آ گئی جس میں ہمارا سرور چل رہا ہے تو یہ اگر بلیک اسکن آپ کے سامنے اسی طرح رک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سرور چل رہا ہے بلکہ بند نہیں ہو گیا لیکن اگر یہ بھی چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شاید پاتھ ویریبلس کے اندر کچھ پرابلم ہے ان کو جا کے دوبارہ سے ٹھیک کریں یہاں پہ اب ہم اپنا سرور ٹیسٹ کرتے ہیں ویب براؤزر کے تھرو تو ویب براؤزر اوپن کریں ویب براؤزر کی ایڈریس پار میں جا کے لکھ دیں H T P colon slash slash local host اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ پورٹ ایٹی ایٹی پہ رن کرتا ہے یہ لکھ کے آپ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپاچی جکارتا پروجیکٹ کی ویب سائٹ آ جائے گی جو کہ ہمارے اس وقت لوکل سرور سے رن ہو رہی ہے اگر یہ سائٹ آپ کے سامنے آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سرور جو ہے وہ سکسیزفلی انسٹال ہو گیا ہے اور آپ کا سرور اب رن کر رہا ہے اور وہ ڈپلائمنٹ وغیرہ کے لیے اور سارے کام کرنے کے لیے تیار بھی ہے یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ اس کی اسکرین کو اسکرال کریں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو بہت ساری ڈفرینٹ یوزفل چیزیں نظر آئیں گی جیسے کہ ڈاکیومنٹیشن کا ایک لنک نظر آئے گا ٹام کیٹ کی ڈاکیومنٹیشن میں جائیں گے تو آپ کو کافی انفارمیشن یہاں سے اویلیبل ہوگی کہ کس طرح سے اس کو انسٹال کرنا ہے اگر آپ نے اپلیکیشن بنانی ہے تو اپلیکیشن کا کیا ڈائریکٹری اسٹرکچر ہونا چاہیے اپلیکیشن کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے اس مینیو کو یوز کریں اس ٹام کیٹ کی ڈاکیومنٹیشن کو تھوڑا سا دیکھیں آپ کو کافی انفارمیٹیو چیزیں ملیں گی اسی لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے سامنے مینیو ہے وہاں پہ نیچے ایک ایگزامپلس کا آپ کو سب ٹاپ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں جی ایس پی اور سیولیٹس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی مل رہی ہیں اگر آپ چاہیں تو ان ایگزامپلس کو دیکھ سکتے ہیں ان ایگزامپلس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ہم چلتے ہیں ذرا سولٹ ایگزامپل پہ یہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس کی ایگزامپل ملیں گی ان کو آپ ایگزیکیوٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا سورس کوڈ بھی آپ H T M L form میں دیکھ سکتے ہیں دونوں آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو ٹام کیٹ کو جب آپ یہاں پہ ہیلو ورلڈ کی ایگزامپل کو ایگزیکیوٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے ایک اسکرین آ گئی ہے H T M L page آ گیا ہے جہاں پہ ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہے واپس آتے ہیں اور اس کا سورس لے کے دیکھتے ہیں تو یہ سورس آپ کے سامنے آ جائے گا یہ سورس جو ہے یہ H T M L form میں ہمارے پاس ہے آپ کے ریفرنس کے لیے ہے کہ یہ کوڈ کیسے کیا گیا ہے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمارا ٹام کیٹ سرور جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس وقت رننگ کنڈیشن میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک چیز جو ہم نے آپشنل آپ سے ڈسکس کی تھی وہ اسٹیج پہ سرور کی انسٹالیشن سے ریلیٹڈ نہیں تھی وہ تھی class path that is not optional if you want to create your own servlet and compile them and run them لیکن وہ ٹام کیٹ کے انسٹالیشن کے دوران اس کا پرپز اتنا نہیں تھا تو اب ہم وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹام کیٹ کی آپ مین ڈائریکٹری میں جگہ جائیں سی کے اندر آپ کی جگہ آتا ہے ٹام کیٹ کی مین ڈائریکٹری ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک فولڈر ہے کامن کا کامن کے اندر ہمارے پاس ایک فولڈر ہے لپ کا لپ کے اندر آپ کو ڈفرینٹ جار فائلز ملیں گی جیسے کامن زیش E ایک فائل ہے جیسپر ڈیش رن ٹائم ایک فائل ہے اسی طرح یہاں پہ جو ہمارے ریلیٹڈ فائلز ہیں وہ دو ہیں جی ایس پی ڈیش اے پی آئی اور سولیٹ ڈیش اے پی آئی ڈاٹ جار یہ دونوں جار فائلز ہیں جار جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا اسٹینڈ فار جاوا فائل اور جاوا کی ایکزیکٹ فارمیٹ ہے تو اگر آپ نے سولیٹس کو کمپائل کرنا ہے تو ان سے ریلیٹڈ ساری کلاس لائبریریز یا جتنی بھی لائبریریز یا اس کی کلاسز ہے وہ ان دونوں کے اندر پیکج ہوئی ہوئی ہیں اور یہ دونوں فائلس ہونی چاہیے ہمارے کلاس پاتھ میں تو آئیے اپنا کلاس پاتھ کا ویریبل سیٹ کرتے ہیں یہ آپ یہاں سے کاپی کر لیجئے لیپ تک کا جو پاتھ ہے اس کے بعد آئیے وہی مائی کمپیوٹر میں پراپرٹیز میں ایڈوانس کے اندر انوائرمنٹ ویریبلس میں وہاں پہ ایک نیا ویریبل کریٹ کر لیجئے کلاس پاتھ کا اس کے بیچ میں کوئی گیپ کوئی انڈرسکور نہیں ہے کلاس پاتھ کے ویریبل کے اندر ہم اپنا یہ والا پارٹ پیسٹ کرتے ہیں اور اس کے آگے لکھ دیتے ہیں سلیش ڈال کے سولیٹ ڈیش اے پی آئی ڈاٹ جار کیونکہ ہمارا پاتھ لیپ تک کاپی ہوا ہے تو ہم نے کے servlet dash A P I dot jar لکھ دیا اسی طرح سیمی کولن ڈالتے ہیں دوبارہ یہی پاتھ پیسٹ کرتے ہیں اور J S P dash A P I dot jar دے دیتے ہیں اس کے بعد ایک اور کام ہے جو کہ آپ نے قطعی طور پہ نہیں بھولنا ورنہ آپ کو کافی پرابلم آ سکتی ہے وہ ہے سیمی کالن دینے کے بعد ایک ڈاٹ ڈالیں اور سیمی کالن ڈال دیں تاکہ آپ کی جو کرنٹ ڈائریکٹری ہے جو آپ جہاں پہ اپنی جاوا کی سورس فائل بناتے ہیں وہ بھی ہمارے کلاس پاتھ میں انکلوڈ رہے ورنہ اکثر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ جب اپنی آرڈنری جاوا فائلس بنا کے کمپائل کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں تو سسٹم کہتا ہے can not find the specified class file تو یہ سیمی کالن کے بعد ایک ڈاٹ ڈال کے سیمی کالن ڈال دیجیے گا تاکہ آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری بھی آپ کے پاتھ میں انکلوڈیڈ ہو تو یہ انسٹالیشن کرنے کے بعد اب آپ کی کچھ خواہش یہ ہوگی کہ ہم ایک کوڈنگ بھی کریں آج کے لیکچر میں تو شاید ہم نہیں کر سکیں گے لیکن ہم اس کا ایک پارٹ اسینشیل پارٹ ایک آپ کو بتاتے چلتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اپنی اپلیکیشن بنانے کے لیے جب ہم اپلیکیشن بناتے ہیں تو ٹام کیٹ کے اندر اس کا ایک جے ٹو ڈبل ای نے ایک اسٹینڈرڈ ڈائریکٹری اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہوا ہے اس ڈائریکٹری اسٹرکچر سے ہم ہٹ نہیں سکتے ورنہ ہمیں کوئی بھی جے ٹو ڈبل ای کا جو کنٹینر ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا ہماری اپلیکیشن کو ریکگنائز نہیں کرے گا تو ہم چاہیں گے یہ کہ آپ کے ساتھ وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر ڈسکس کریں جو کہ ایک سرور کے اندر ہونا چاہیے جس کے اندر ہماری اپلیکیشن ریزائڈ کرے گی وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر آپ آج ہم آپ کو اس کی ڈیٹیلس بتا دیتے ہیں نیکسٹ کلاس میں آپ کے ساتھ وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر بنا کے اس کے اندر ایک سرولیٹ بنا کے آپ کو دکھائیں گے تو وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر بنائیں آپ اس کے اندر ایک dot H T M L page ڈال کے اس کو چیک بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹری اسٹرکچر ہمارا کیا ہے یاد رکھیں کہ جب ہم انسٹالیشن کا جب آپ اس کو کمرشل ڈیولپمنٹ میں لے کے جائیں گے تو آپ ایک کمپیکٹ سی فائل اپنے کلائنٹ کو دیں گے کہ بھائی یہ لے کے آپ چلانا شروع کر دیں لیکن یہاں پہ پہلے ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کے پاس وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر پورا اوپن ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے اندر کام کر سکیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر کیا ہے جو کہ ایک ٹام کیٹ سرور کے اندر ہونا چاہیے جس میں ہم اپنا کام کریں گے ہم نے جو سی ڈرائیو پہ اپنا جکاتا تھا Tomcat web seven install کیا ہے اس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک فولڈر نظر آئے گا ویب ایپس کا یہ ویب ایپس کا فولڈر جو ہے اس سے آگے آپ اپنی ڈفرینٹ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں فار ایگزامپل آپ کی ایک اپلیکیشن ہے انوینٹری کی وہ بھی اس کے بعد ہوگی شروع ایک آپ کی اپلیکیشن ہے پرچیزنگ کی وہ اس کے بعد شروع ہوگی ایک آپ کی اپلیکیشن ہے سی آر ایم کی وہ بھی اس کے بعد شروع ہوگی تو یہ جو ویب ایپس ہے یہ آپ کا مین روٹ ہے جس کے آگے آپ اپنی اپلیکیشن بنانا شروع کریں گے تو اس کے آگے ہم ایک اپلیکیشن بناتے ہیں جس کا نام ہے مائی ایپ مائی ایپ جو ہے یہ ہماری اپلیکیشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر کیسے ہوگا تو ویب ایپ کے اندر آپ کی جو پہلی ڈائریکٹری بنے گی اس کا نام ہوگا مائی ایپ میں آپ کو ایڈوائز ہی کروں گا کہ اپنی نیمنگ جو ہے وہ کنسسٹنٹ رکھیں جتنی آپ کی ڈائریکٹریز ہیں ان کو اسمال کیس میں دیں تو مائی ایپ ہم نے لکھا مائی ایپ کے اندر آپ اپنے تمام H T M L pages اپنے تمام جی ایس پی پیجز وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈائریکٹری اسٹرکچر اپنے ٹام کیٹ کے اندر رکھنے کے بعد وہ یہاں پہ ایک dot H T M L page رکھیے گا اور اس کو ایکسیس کر کے دیکھیے گا وہ آپ کو ملے گا تو مائی ایپ کے اندر آپ ڈائریکٹلی جو چیز رکھیں گے وہ ہوں گے آپ کے H T M L pages J S P pages folders بنا کے بھی رکھے جا سکتے ہیں اس مائی ایپ کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈائریکٹری آپ بنائیں گے ایک سب ڈائریکٹری بنائیں گے جس کا نام ہے web dash I N F web dash I N F کا نام سارا کیپس میں ہے اور یہ ڈیش ہے یہ انڈر اسکور نہیں ہے so web dash I N F کی آپ ڈائریکٹری بنائیں گے اور web dash I N F کی ڈائریکٹری کے اندر آپ فردر سب ڈائریکٹریز بنائیں گے کلاسز کی اور لب کی اور ٹیگس کی اس میں جو امپورٹنٹ ڈائریکٹری ہے وہ کلاسز کی ہے لب اور ٹیگس کی ڈائریکٹری جو ہے وہ نیڈ بیسس کے اوپر ہم بنا سکتے ہیں web dash I N F کے اندر ایک فائل بھی پڑی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں web dot X M L file web dot X M L file جو ہوتی ہے یہ ہمارا ڈپلائمنٹ ڈسکرپٹر ہے یہ ٹام کیٹ کو بتاتا ہے کہ ہماری جو ساری ایپلیکیشن ہے اس کی کانفیگریشن کیا ہے اس میں کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی میپنگس ڈیفائن ہوتی ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے اور بہت سی چیزیں یہاں پہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ ڈپلائمنٹ ڈسکرپٹر کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو web dot X M L کام کرتی ہے ہمارے ڈپلائمنٹ ڈسکرپٹر کا اور وہ یہاں پہ پڑی ہوتی ہے کلاسز کے فولڈر کے اندر ہماری تمام جاوا فائلز ہوتی ہیں جو کہ بیہیو کر رہی ہوتی ہیں ایز اے سرولیٹس یا ایز اے جاوا بینس یا as a other Java classes وہ ساری کی ساری فائلس یہاں پہ ہوتی ہیں اگر ہم کوئی ایڈیشنل لائبریری یوز کر رہے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری جو ویب فائل ہے اس سے ایک پی ڈی ایف جنریٹ ہو جائے اور اس کے لیے میں نے کسی سے ایک لائبریری لی ہے تو جنرلی لائبریریز اویلیبل ہوتی ہیں in the form of jar files تو وہ جار فائل جو ہیں وہ میں اپنی لپ کے فولڈر میں ڈال سکتا ہوں ٹیکس کے بارے میں ہم بعد میں جا کے بات کریں گے تو ان اے نٹ شیل آپ نے اگر اپنی اپلیکیشن بنانی ہے ٹام کیٹ کے اندر تو آپ ایک مین فولڈر بنائیں گے جیسا مائی ایپ کا فولڈر ہے جو بھی آپ کی اپلیکیشن کا نام ہوگا وہی ہوگا اس فولڈر کے اندر آپ کے تمام J S P H T M L pages آئیں گے اس فولڈر کے اندر آپ ایک سب فولڈر بنائیں گے جس کا نام ہوگا web dash I N F web dash I N F کے اندر مین پہ آپ کی پڑی ہوگی web dot X M L جو کہ آپ کی اپلیکیشن کا ڈپلائمنٹ ڈسکرپٹر ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فردر سب فولڈرز ہوں گے جیسے کلاسز ہے یہ سارا اسمال میں ہے lib again small tags again small یہ سب فولڈرز ہوں گے جن میں اسپیشلائزڈ فائلز جائیں گی کلاسز کے اندر ہماری تمام جاوا کی کلاس فائلس جائیں گی جو کہ ہماری اپلیکیشن کا پارٹ ہوں گی لیب کے اندر وہ ساری لائبریریز جائیں گی جو کہ ہماری اپلیکیشن یوز کر رہی ہوگی جار فائلس یہاں پہ کلاس فائلس نہیں ہوں گی جار فائلس ہوں گی یہاں پہ اور ٹیگس کے اندر اس طرح ہمارے ٹیگس جائیں گے اگر ہم کوئی استعمال کریں تو یہ ٹام کیٹ کا اسٹینڈرڈ ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے تو یہ جو ہم نے دیکھا ہے یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ڈائریکٹری اسٹرکچر تھا ایک ایپلیکیشن بنانے کا آپ جائیے گا مائی ایپ بنائیے گا اس اسٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے ڈائریکٹریز بنائیے گا اپنے ٹام کیٹ کے فولڈر میں وہاں پہ ایک پیج ایک simple H T M L page رکھیے گا مین مائی ایپ کے اندر جس کے اوپر آپ لکھ دیں ہیلو ورلڈ اور اپنا چلا کے Tomcat server web browser کے اندر ایکسیس کیجیے گا کیسے ایکسیس کریں گے H T T P colon slash slash localhost colon eighty eighty slash my app slash جو بھی آپ کے H T M L page کا نام ہے ساتھ ایکسٹینشن بھی دیجیے گا dot H T M L تو وہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اپنے دوست کا اگر آپ نے دیکھنا ہے پیج تو لوکل ہوسٹ کی بجائے اس کا آئی پی ایڈریس دے دیجیے گا اس کے ویب سرور سے اس کی جو بھی اپلیکیشن ہوگی وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے اس کے اوپر نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ شاء اب وہ مرحلہ آ گیا کہ آپ نے انسٹالیشن بھی کر لی ہے سافٹ ویئر بھی آپ کے پاس ہے ہم انشاءاللہ بنائیں گے ایک سرولیٹ اس سرولیٹ کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے web dot X M L کی تھوڑی انیشیل ڈیٹیلس آپ کو بتائیں گے اور آگے ان اس ٹاپک کو پڑھائیں گے ان شاء اللہ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے سافٹ ویئرز انسٹال کیجیے اور ان کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس کیجیے کمفرٹیبل ہو اس سافٹ ویئر کے ساتھ کیونکہ آگے ہماری کافی ایکسائٹنگ چیزیں ہیں جو کہ آگے ہم نے لیکچر میں ڈسکس اگلے لیکچرس میں ڈسکس کرنی ہے اللہ حافظ